سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے انہوں نے عمرو بن اوس سے سنا ان کو عبد الرحمن بن نبی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں اور تنعیم سے انہیں عمرہ کرا لائیں سفیان بن آئینہ نے کہیں یوں کہا میں نے عمرو بن دینار سے سنا کہیں یوں کہا میں نے کئی بار اس حدیث کو عمرو بن دینار سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چوراسی